ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے احسان فراموش قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان جس نبی کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے ان کا نام قطادہ رحمہ اللہ نے یوشع بن نون ابن افرائیم ابن یوسف ابن یعقوب علیہ السلام بتایا ہے لیکن یہ قول کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ یہ واقعہ موسا علیہ السلام کے بہت بات کا داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے جیسا کہ سراحتاً منقول ہے اور داود اور موسا علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے واللہ عالم سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ پیغمبر شمعون ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شمویل ابن یا ابن علقمہ ابن صفیہ ابن علقمہ ابن ابو حاشف ابن قارون ابن یصحر ابن فاحث ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں قصہ یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے پھر شرک و بدعات میں پڑ گئے مگر تاہم ان میں پے در پہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بے باقیاں حد سے گزر گئیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا خوب مار کھائی اجڑے اور لٹے پہلے تو تورات کی موجودگی اور تابوت سکینے کی موجودگی جو موسیٰ علیہ السلام سے موروثی چلی آتی تھی ان کے لیے باعث غلبہ ہوتی تھی مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی اور نبوت بھی ان کے گھرانے سے ختم ہوئی لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر کھپ گئے ان میں صرف ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی ان کے خاوند بھی قتل ہو چکے تھے اب بنی اسرائیل کی نظریں صرف اس عورت پر تھیں ان کی خواہش تھی کہ اللہ اسے لڑکا دے اور وہ لڑکا نبی بنے خود ان بیوی صاحبہ کی دن رات یہی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں لڑکا دیا جن کا نام شموئیل یا شمعون رکھا اس کے لفظی معنی ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے درخواست کی کہ کسی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں جہاد کریں بادشاہ تو ظاہر ہو ہی گیا تھا لیکن پیغمبر نے اپنا کھٹکا بیان کیا کہ کہیں تم جہاد سے جینا چراؤ قوم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے ہیں ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے اور پھر بھی کیا ہم ایسے بے حمیت ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈریں اب جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ اٹھو بس یہ سنتے ہی سن ہو گئے اور سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے منہ موڑ لیا ان سے یہ کوئی نئی بات نہ تھی جس کا اللہ کو علم نہ ہو